الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیہ ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم من باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبت دار صدق العظیم اور عقل والے وہ لوگ ہیں جو صبر کرتے ہیں اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کی خاطر اور نماز کے پابندی کرتے ہیں اور انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو دیا ہے خفیہ بھی اور بھی ویدرا نب الحسنت السیہ اور یہ عقل والے وہ ہیں کہ وہ بھلائی کے ذریعے سے برائی کو دور کرتے ہیں الائے کلو محبتار یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت گھر ہے ہمیشگی کی جنت ہے جس میں وہ داخل ہوں گے اور ان کے و اجداد جو نیک ہیں وہ بھی داخل ہوں گے اور ان کی بیویاں بھی داخل ہوں گی اور ان کی اولاد بھی داخل ہوں گی فرشتے بھی ان کے پاس ہر دروازے سے داخل ہو کر سلامتی کی دعا دیں گے فرشتے کہیں گے سلام علیکم بما صبر تم فن مقبت دار تمہارے اوپر تمہارے صبر کی زندگی کی وجہ سے سلامتی ہو اور اب تمہیں بہت اچھی رہائش ادا کی گئی ہے کل کے سبق میں بات رہی تھی کہ عقل والے لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں ان میں سے پہلی صفت عقل والوں کی کہ اللہ کے ساتھ جو عہد ہوا ہے پورا کرتے ہیں دوسری صفت یہ ساتھیوں کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں وہ پورا کرتے ہیں اور تیسری صفت بیان ہو رہی تھی کہ صلہ رحمی کرتے ہیں صلہ رحمی کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور بہت زیادہ اس کے اوپر ترغیب بھی دی گئی ہے چنانچہ ایک حدیث میں امام بخاری نے نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ صلہ رحمی صرف اس بات کا انعام نہیں ہے کہ ساتھی تمہیں ہدیہ دے تو تم ہدیہ دو بلکہ اس سے بڑھ کر کہ کوئی سلوکی اختیار کرے تو تم اس کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آؤ یہ رحمی ہے ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنا نہ نصب نامہ یاد رکھو شجر نصب اپنا یاد رکھو اور یہ اندازہ کرو کہ ہمارے خاندان کہاں کہاں کن علاقوں میں کن گاؤں میں آباد ہیں تاکہ شجر نصب یاد رکھنے سے تمہیں اپنے رشتہ داروں کا اندازہ ہوگا تو پھر ان کا خیال رکھو گے جب شجر نصب ہی بھول جاؤ گے کہ کون ننیال کہاں ہیں دیال کہاں ہیں وغیرہ تو پھر وہ خیال کیسے ہوگا چنانچہ عربوں کے اندر تو گھوڑوں کا نصب نامہ محفوظ رکھا جاتا تھا کہ میرا گھوڑا فلاں فلاں کس نسل سے ہے کہاں سے آیا ہے تو اپنا شکر نصب تو عام لوگوں کو بھی خوب یاد ہوتا تھا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ کو ملنے آتا تو اس کو سمجھاتے تھے کہ یہ میرے فلاں خاندان میں سے ننیال میں سے ہے اب حضرت عمر بن العاص ساتھ نبی وفات حضرت سعد نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کے پاس آتے آپ فرماتے یہ میرا مامو ہے حالانکہ آپ کا حقیقی ماموں نہیں تھے وہ اس خاندان میں سے یوں اس طریقے سے بتاتے تھے تو آپ کی آپ دیکھیں نا مصروفیت کی لیکن باوجود اس کے کہ آپ اپنے خاندان تمام کو جانتے تھے حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ آپ کی رضائی ماں ہے لیکن بنو سعد میں سے قبیلہ بنو سعد میں سے ادھر طائف سے کوئی ملنے آتا تو آپ اس کو پہچانتے تھے کہ یہ میری امی حلیمہ کے خاندان میں سے ہے تو بعد یہ آپ نے فرمایا کہ اپنا شجر نصب یاد رکھو کہ پھر رشتہ داری کا خیال ہوگا رحمی ہوگی اسی پہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ رحمی میں سے یہ بھی بات ہے کہ اپنے والدین کے دوستوں کا خیال رکھو جو والدین فوت ہو گئے لیکن ان کے دوست بھی فوت رکھے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حد تک معمول تھا کہ جب آپ کی زوجہ اول حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ وفات پا گئیں تو گھر میں کبھی کوئی اچھی چیز آ جاتی تھی حضرت خدیجہ کے سہیلیوں کے لیے آپ بھیجتے تھے اور ساتھ یہ بتاتے تھے کہ میری رفیق حیات کی یہ دوست ہیں جن کی طرف میں یہ ہدیہ بھیج رہا ہوں تو بات یہ ہے کہ دوستوں کسی سے پھر دل جوڑتے ہیں اسلام تو نام ہی دل جیتنے کا ہے دلوں کو دور کرنے کا نہیں ہے آج ہم نے اسلام کی تعبیر ہی غلط کر دی ہے کہ جو نفرت پھیلائی جا رہی وہ جاہل لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کی صحیح شناخت نہ خود سمجھی ہے نہ کو سمجھا سکے ہیں تو فرمایا کہ یسلون اللہ یہ تیسری صفت ہے کی چوتھی صفتوں اپنے رب سے ڈرتے ہیں یہ وہ چیز ہے کہ انسان کی خلوت اور جلوت کو اللہ کی خاطر گزارنے کے لحاظ سے یہ سبب بنتی ہے جب انسان میں خشیت الہی نہیں ہے تو لوگوں کے سامنے تو ہے تو بڑا نیک ہے پریزگار ہے بڑا اللہ والا ہے اور جب اس کی خلوت ہو تو اس کی گڑبڑ ہے خلوت تو اس کا مطلب یہ اللہ سے نہیں ڈرتا یہ لوگوں کے سے ڈرتا ہے تو لوگوں کے سامنے یوں اس طریقے سے ہوتا ہے خشیت الہی یہ ایسی چیز ہے کہ اس کے لیے نہ پھر پولیس کی ضرورت ہے فوج کی ضرورت ہے نہ کسی چیز کی ضرورت ہے جب بندہ اللہ والا ہو اللہ سے ڈرنے والا ہو تو وہ تو ایک بلی کو بھی نقصان پہنچانے سے ڈرے گا کہ کہیں بلا وجہ میرے اوپر اس کی وجہ سے یہ عذاب نہ آ جائے تو وہ لوگوں کی عمارتوں کو کیسے تباہ کرے گا یا نقصان کرے گا یکشون رب خشیت ہوں الہی ضروری چیز ہے ایک خوف ہوتا ہے ایک خشیت ہے خوف کسی چیز سے دہشت میں آ کے ڈرنے کا نام خوف ہوتا ہے جیسے بھیڑیے سے شیر سے ڈرنے کا نام یہ ہے خوف دہشت میں آ کے ڈر جانا لیکن اللہ انما یکش اللہ من عباد الماء یکشا خشیت کسی چیز کی عظمت کو ملحوظ رکھ کے احترامن اس سے ڈرنے کا نام یہ خشیت ہوتی ہے اور اللہ کی عظمت کو ملحوظ رکھے کہ اللہ معبود ہے ہمارا خالق ہے اس نے نظام عیاد دیا ہے اس کے مطابق زندگی گزارنی کہیں غلطی ہو جائے اللہ سے مانگے وہ خشیت خاف یہ پانچویں صفت وَيَخَافُونَ خاف نسو یہ اللہ والے نیک لوگ ہر وقت برے حساب سے ڈرتے رہتے ہیں کہیں ہمارا حساب سخت نہ ہو جائے کہیں حساب میں پکڑے نہ جائیں حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی سے پانی کا ہی حساب لیا جائے گا تو بس پھنس جائے گا اور کسی کے گھر کے قریب نہر بہتی ہے تو نہر تو بہ رہی ہے اس میں بھی اگر اس نے اسراف کے ساتھ پانی استعمال کیا تو پوچھو گی حالانکہ وہاں بات سمجھ میں تو جا رہا ہے پانی اس میں کیا اسراف کی بات ہے مقصد یہ ہے کہ ہر نعمت کو اس کے اصول اور ضابطے کے مطابق استعمال کرنا ہے یہ پانچ صفتیں بیان ہوئی چھٹی صفت والذین ابتغاء وجه ربهم یہ الالباب کون لوگ ہیں جو اللہ کی رضا کی خاطر صبر کرتے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر صبر بدلہ لے سکتے ہیں لیکن اللہ کی رضا کی خاطر صبر کرتے ہیں تو اللہ پر اس کو ان کو اجر دیتا ہے صابر یہ وہ صفت ہے کہ جس کے اوپر جو انعامات اللہ کی طرف سے نصیب ہوتے ہیں اس کی فرمایا والذین یوفون والذین جو لوگ کے صبر کرتے ہیں ان کو اجر بغیر حساب کے کیا کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں اور قرآن مجید کی آیت ہے میرے ذہن سے ابھی لی کہ ولزین ولزین صابرون صابرون بغیر حساب جنہوں نے صبر اختیار کیا ان کے لیے اجر بغیر حساب کے ہے کیونکہ صبر کی کیفیت ایک خفیہ ہے کسی کو نظر نہیں آ رہی جیسے روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا اجزی بھی کہ لی وانا اجزی بھی حدیث خود سی ہے کہ روزہ میرے لیے ہے میں اس کو اجر دوں گا اور اجر کی گنتی تعداد یہ نہیں بتایا کہ کتنا ہوگا وہ صبر کے لحاظ سے بغیر حساب کے ہے کہ وہ نظر نظر آنے والی گویا عبادت ہے صبر خاں وجہ رب جنہوں نے صبر کیا اپنے رب کی رضا کی خاطر یہ چھٹی سے پتہ نیک لوگوں کی علماء نے لکھا ہے کہ صبر معصیت سے بھی ہوتا ہے صبر مصیبت پر بھی ہوتا ہے اور صبر بندگی پر بھی ہوتا ہے صبر الطاعہ صبر الطاعہ وہ یہ ہے کہ بعض دفعہ طبیعت میں ایک ایسی سستی اور کاہلی آ چکی ہے کہ اسرو کو اشراق پڑھنے کا دل نہیں چاہ رہا چاشت کا نہیں دل چاہ رہا جماعت کو صحیح طریقے سے اہتمام کہ وہ توفیق نہیں ہو رہی یہ ایک نفس اس کو کچھ فضائل سنا رہا ہے آرام کر لو خیر ہے کوئی بات نہیں تو نیکی پر دل نہیں چاہ رہا نفس اس کو کچھ فضائل سنا رہا ہے آرام کرنے کی نیکی نہ کرو اب یہ شخص نفس کی بات نہیں مان رہا اور نیکی کو بجا لا رہا ہے اس کو کہتے ہیں الصبر بندگی کے اوپر صبر کرنا سفیا نے دوستو بڑی نازک بات لکھی ہے کہ اگر کسی شخص کو عبادت پر صحیح معنی میں توفیق نہیں نصیب ہو رہی سستی ہو رہی ہے یا دل نہیں چاہ رہا یا ہے تو وہ اپنے کھانے پر غور و فکر کرے اس کا کھانا ٹھیک نہیں ہے اس کا رزق مشکوک ہے اس میں کچھ ملاوٹ ہو گئی ہے حرام کی جس کی وجہ سے اس کو عبادت کے اوپر دل نہیں چاہ رہا تو اور اگر کسی نے اپنے نفس کے اوپر یہ جبر کیا جو نیکی کا دل نہیں چاہ رہا تو نیکی کرنے لگ گیا اسی کا نام مجاہدہ ہے اسی کا نام ہے نفس شناسی اسی کا نام ہے نفس کو مارنا اور اسی کا نام ہے کہ ہم ایک چھوٹے جہاد سے واپس آئے ہیں اور بڑے جہاد کو جاری رکھنا ہے جو آپ بدر غالباً بدر کے جہاد سے واپس آئے کس طرح تو صحابہ اکرام کو فرمایا کہ رجعنا الجہاد الاسور من الجہاد الاکبر ہم ایک چھوٹے جہاد سے واپس آئے ہیں بڑے جہاد کی طرف آگئے ہیں مطلب یہ کہ دشمنان اسلام کے خلاف جو جہاد ہے وہ چھوٹا جہاد ہے اس سے ہم واپس آ گئے ہیں اور اپنے نفس کے خلاف جو جہاد ہے یہ جہاد اکبر ہے اور یہ نفس مختلف زاویوں کے ساتھ انسان کو برباد کرتا ہے کبھی تکبر میں مبتلا کرتا ہے کبھی کینے میں مبتلا کرتا ہے کبھی عبادت کے لحاظ سے نیاکاری میں مبتلا کرتا ہے اب پر تو یہ نفل رہا ہے عبادت کر رہا ہے ذکر اذکار میں ہے لیکن نفس اس کو تھمکی دے رہا ہے سبحان اللہ دنیا آپ کو اتنا اللہ والا سمجھ رہی ہے تو یہ ضائع کر رہا ہے اپنا سب یہ کہ بندگی کا دل نہیں چاہ رہا تو دل کی بات نہیں مانی نفس کی نہیں مانی بندگی کو ادا کیا تو اس کو کہتے ہیں بندگی پر صبر ایک ہے گناہ کا دل چاہ رہا ہے اور یہ سمجھتا ہے گناہ ہے اس پر اللہ وغیرہ دوستو لوگ بعض دفعہ اس تشریح میں لگ جاتے ہیں کہ یہ چھوٹا گناہ ہے جی یہ خیر میں رہے یہ بڑا گناہ ہے یہ ہے چھوٹے آگ یا بڑی آگ وہ تو برابر بات ہے کہ اب بد نظری اگر کسی شخص نے کی بد نظری بلا وجہ بد نظری تو اچانک نظر پڑ گئی اللہ معاف کرنے والا ہے بد نظری کی اور اس گناہ پر توبہ نہیں کی آخرت میں لوہے کی سلائیوں کو آگ میں دہکا کر اس کی آنکھوں میں ڈالا جائے گا کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا ہے اس لیے یہ نگاہ دی تھی یہ نگاہ تو اس لیے دی تھی کہ آپ قرآن و حدیث کو سمجھتے اللہ کی ان نشانیوں کو دیکھتے کائنات کے سسٹم کو دیکھ کے اللہ کو پہچانتے یہ نگاہ اور دل و دماغ تو اس لیے تھا حرام کاریوں کے لیے تو نہیں تھا والذین صبر ابتغاء میں میں دوسری بات بتا رہا تھا کہ الصبر عن المعصیہ گناہ کے اوپر اس نفس کی آمادگی ہو رہی ہے کہ گناہ کر دیا جائے اور پھر اس کے سامنے خوف خدا آ جاتا ہے ناراضگی ہو جائے گی خلاف سنت کام کرنے میں نبی ہوگا ہوگا اللہ اور وہ گناہ نہیں کر رہا خالص اللہ کی رضا کی خاطر وہ گناہ نہیں کر رہا دیکھو دوستو یہ نیکی ایسی نیکی ہے کہ کرنے کا کوئی کام نہیں ہے یہ نہ کرنے کا کام ہے اور نیکی اتنی بڑی ہے کہ اس نیکی کا واسطہ دے کر یہ اللہ کے سامنے اپنی دعا کر سکتا ہے اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ دعا ضرور قبول ہوگی آپ اس کے اوپر وہ دلیل لیں وہ جو تین پھنس گئے تھے وہ سات وہ لوگ جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے ایک وہ شخص ہوگا کہ جس کو گناہ کرنے کے وہ سارے اسباب پورے ہو گئے جب گناہ کرنے لگا تو ایک آواز آئی کہ اللہ سے ڈرو اور میں نے کبھی ایسا گناہ نہیں کیا مجھے اس گناہ میں مبتلا نہ کرو اور وہ شخص جو اس کے اوپر اتنا پیسہ خرچ کر چکا تھا اس گندی دوستی میں وغیرہ وغیرہ لیکن بعض اللہ کے خوف کی خاطر اللہ کی رضا کی خاطر وہ اس گناہ سے بچ گیا فرمایا یہ گناہ سے بچنا یہ اتنی قیمتی نیکی ہے کہ اللہ کیا عرش کے سائے کے نیچے ہوگا میدان عشر میں عرش کے سائے کے نیچے ہوگا تو گناہ پر دل چاہتا ہے اور یہ انسان کے ساتھ جز لازم ہے اسی کا تو مقابلہ کرنا ہے کہ یہ رحمانی اور ادھر سے شیطانی یہ دونوں جنگ جاری ہیں تو پھر اس میں جب یہ کامیاب ہوتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو مان کر گناہ سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے یہ بہت بڑا کامیاب ہو گیا یہ شخص اور یہ مستجاب الدعوات اب اللہ کے سامنے اپنی اس نیکی کا ذکر کر کے کہ اللہ میں فلانے گناہ کے اوپر کامیاب ہو گیا تھا صرف یار اب تیرے خوف اور ڈر سے تیری رضا کی خاطر میں نے اس گناہ کو چھوڑا ہے اس نیکی کو قبول کر گناہ کے چھوڑنے کی نیکی کو قبول کر اور میری یہ دعا قبول کر دے الصبر عن المعصیہ اور تیسری قسم ہے علی المصائب مصیبتوں پر صبر کرنا دیکھو انسان کے ساتھ یہ نظام لازمی ہے بیماری کا آنا کبھی ذہنی پریشانی کا ہونا کبھی کچھ رشتہ داروں میں فوتکی کی خبر کا سننا یہ اس سے کوئی نہیں بچ سکتا لہذا جیسے کوئی پریشانی کی تو انا للہ و انا علیہ راجعون پڑھنا چاہیے اور فوراً اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا چاہیے دیکھو جب ہمارا ایمان ہے اور ہم آپس میں آپس میں یہ باتیں بھی کرتے رہتے ہیں کہ کوئی پتا اللہ کے امر کے بغیر ہل نہیں سکتا تو ہمارے بندوں میں سے کوئی بندہ فوت اللہ کے امر کے بغیر ہوتا ہے یا کوئی پریشانی آ جائے بیماری آ جائے تو اللہ کے امر کے بغیر ہوتی ہے یا اللہ کے فیصلے پہ راضی رہنا چاہیے و عند صدمت لولا باقی بات